عبد الرحمن بن حارث کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سب کرتے پھر آپ غسل کر کے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے جبکہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے اور آپ اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے جب میں نے مروان بن حکم کو یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کو بتلا کر آؤ میں نے کہا وہ تو میرے دوست ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس سلسلے میں معاف کر دیں لیکن انہوں نے کہا میں تمہیں تاکیدن کہتا ہوں کہ تم جاؤ چنانچہ میں اور وہ دونوں سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور میں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ان کو بتلائی وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بارے میں زیادہ جانتی ہے حدیث نمبر سینتیس سو چورانوے مسند احمد